دیکھیے ٹیپو سلطان کا زمانہ وہ ہے جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں اپنا ہول بنا رہی تھی اپنا قبضہ کر رہی تھی تو دو اسٹیٹس کا پیرل اگزام ایک حیدرآباد ایک میسور میسور بہت بڑی ریاست تھی اس زمانے میں تو حیدرآباد نے ان سے کمپرومائز کر لیا برٹش انڈیا کمپنی سے تو ان کا اسٹیئر قائم رہا دو سو سال تک وہ قائم رہا انیس ستائیس تک اور ٹیبو سلطان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی مضبوط یعنی میٹریلی ریلی واز ویک وہ ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ اس انڈیا کمپنی سے لڑ جائیں تو کہا کہا انہوں نے کہ شیر کی ایک زندگی گیزر کی ہزار سال زندگی بہتر ہے مطلب لڑ کر کے شہر شیر بنے وہ نہ لڑتے تو گیزر بنتے یہ مثال جھوٹی ہے آپ کو معلوم آپ لوگوں کو شیر سب سے زیادہ جانور ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں سب سے بزدل کے معنی نہ لڑنے والا یہ نہیں جانتے آپ لوگ بہت غلط مشہور ہے کہ شیر جو ہے وہ لڑنے پھرنے والا جانور شیر لڑتا ہی نہیں شیر کا پرنسپل اوائڈ کرنا دیکھیے مثال طور پر وہ جھاڑیوں میں چلتا ہے کھلے بادام میں چلتا نہیں کہ تاکہ دوسرے انمل سے ٹکراؤ نہ ہو اس کا ہو چلتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں زیادہ تر سوتا رہتا ہے وہ مطلب تو کھالے کا سو جائے گا اور ڈاکومینٹری بنی تھی نیشنل جاگرافی جو ہے نا امریکہ کی اسے بنائی تھی وہ بالکل ان کے ہیبیٹیٹ میں ان کے فوٹو لیے گئے تھے تو اسے بار بار دکھایا تھا کہ شہر جو تھا نان کنفرنٹیشن اس کا طریقہ ہوتا ہے بار بار دکھایا تھا یعنی, یعنی ریئلسٹ نہیں مثال کے طور پر اس میں ایک تھا کہ ادھر سے ہاتھی چلا رہے کچھ ہاتھی چخت ہوئے ادھر سے دو تین شیر چل رہے ہیں دو تین شیر تھا ایک شیر تھا بڑے وہ جب اس نے دیکھا ہاتھی آ رہا ہے تو راستہ بدل گیا ادھر سے چلا گیا سیدھے نہیں گئے وہ اسٹریٹ نہیں گئے وہ ہاتھی سے ٹکراؤ ہو تو شیر ہمیشہ ٹکراؤ کو اوائڈ کرتا ہے کبھی لڑتا نہیں شیر تو دکھایا تھا کہ شیر جو تھا تالاب کے کنارے رکھا تھا اس نے جانور شکار کرنے کے بعد کیونکہ دیکھیے شیر جو ہے جب خون پیتا ہے خون تو اس کو بالکل گرمی آ جاتی ہے تو فون کو پانی چاہیے شیر ہمیشہ کھاتا ہے تالاب کے کنارے پانی کے کنارے ادھر کھائے ادھر پانی پیے خون پیے تو اسے کے رکھا وہاں کہ ابھی اس کا خون پی کر کے وہ پانی پیے گا تو وہ پانی جو تھا اس میں کوکڈائل تھے کوکڈائل جو ہے پانی میں ڈوب کو چلتے ہیں صرف زیادہ سر دکھائی دیتا تھا تو ادھر وہ گیا وہ ادھر کوکڈائل آیا اور وہ پکڑ لیا اس نے کوکڈائل بھی وہ ہے تو وہ لے کے چلنے لگا اسے اتنے میں شیر آ جاتا ہے تو ابھی وہی کنارے تھا وہ اندر نہیں پہنچا تھا وہ اور شیر آ گیا ایسے کھا وہ دیکھنے لگا وہ نہ چیخا نہ چلایا نہ دھاڑا نہ کچھ نہیں نہ لپ دوڑا اس کو چھینا اس سے کچھ نہیں ایسے دیکھ رہا یعنی پورا سین اس نے دیکھا کہ لے کر چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اور پانی میں داخل ہو جاتا ہے اور شیر ایسے دیکھتا تو اسے پورا اس میں دکھایا تھا کہیں بھی شیر لڑا نہیں شیر تو یعنی اگر نیگیٹو اور بولا تو شیر سب سے بدھ جانور ہے اگر یہ طاقتور ہے وہ اس میں یہ بھی دکھایا تھا کہ ہوٹ جو ہوتے ہیں ہوڈ ہوٹ بہت سارے جانور جیسے ڈیئر ہے ہرن اب ہوڈ ہے اب وہ میں چھپا ہوا جانور شیر تو وہ اس پہ حملہ نہیں کرے گا اسے ایک جانور پکڑنا ہے دیکھا کہ جب وہ سب وہاں پر کھڑا ہوا ہے ہوڈ پھر وہ چلنے لگے چلنے لگے تو کوئی ایک جو پیچھے رہ جائے اس میں پکڑے گا وہ سب سے نہیں ٹکرائے گا وہ تو اس کو کہہ دیا کہ صاحب شیر میسور اور کی ایک زندگی دیکھ گرد خراب زندگی بہتر ہے تو اس سے لوگ آپ فاسٹ فوڈ بھی جینے لگتا ہے انسان یہ بات ہے نہیں اور خود کو بنا لیا آپ نے اور حیدرآباد یہ دیکھیں پیٹرو ڈائر سے پہلے یہ حیدرآباد ہی سب فیڈ کر رہا تھا مسجد مدرسہ اسلامک ایکٹیویٹیز کو کیونکہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی وہ سعودی عرب کو پیسہ دے دیتا وہ اب کسی نے بھی ان کے اوپر کرسائز نہیں کیا ٹیپو سلطان کو ہر آدمی اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے بہت فخر کے ساتھ بتاتا ہے سب کے ساتھ میں نے پہلی بار کرسائز کیا اس کو کہ پوری امت کو ذہن کو خراب کر دیا انہوں نے یعنی فال فوڈ میں جینے والا بنا دیا اور کوئی اس پہ بول نہیں رہا اس کو خراب یہ جہاز ہے ہی نہیں کہ آپ لڑ کے اپنے کو ختم کر لیں اسی کے ایکسٹریم فارم ہے سوسائڈ بامبنگ اسی کا ایکسٹریم فارم ہے اور کوئی نہیں رہا ہمارے سوا